بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت کا کام جو لوگ کریں ان کے لیے ایک اصول قرآن میں یہ بتایا گیا ہے عالمران میں کل یا اعلی کتاب تعالی تعلی کلب دن سوائم بین بین کم اللہ تو یہاں پر اعلی کتاب سے براہ راست براد ہیں یہ و نصارہ لیکن یہ اصول ایک عام اصول ہے جو ہر زمانے میں اور ہر گروہ پر اپلائی ہوتا ہے دیکھیے یہ بتاتا ہے کہ دائی کو مدو سے بخوبی طور پر وقف ہونا چاہیے یہ دو چیزیں اس سے نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ دائی سے جواب کلام کریں ان کے سامنے جب دعوت پیش کریں تو ایسا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں آئیں کہ جو آپ کو ان کے درمیان مختلف ہوں یا ان کی طرف سے ایسی بات پیش کی جائے لیکن آپ کو اس کو اوائڈ کرنا ہے آپ کو ایسی باتوں کو لے کر دعوت کا کام شروع کرنا ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو یعنی قریب قریب ہو قریب قریب ہونے مطلب یہ کہ ڈبیٹ نہ بنے اس میں دراصل ڈبیٹ کی نفی ہے ڈبیٹ جو ہے وہ اختلافی پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے کو بڑا اور دوسرے چھوٹا دکھانا تو ڈبیٹ کا کو کلم سوا کے ڈبیٹر کو کلم سوا سے مطلب نہیں ہوتا اس کے کلم اختلاف سے مطلب ہوتا ہے تو اس کو تو کنڈم کرنا ہے نیچا دکھانا ہے لیکن سچا دائی ہے وہ کلم سوا تلاش کرے گا وہ مزدو کو مطالعہ کرے گا اور ظاہر ہے کہ اختلافات تو ہمیشہ ہوتے ہی ہوتے ہیں اختلاف تو ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے تو اختلاف تو رہے گا لیکن آپ اختلاف کو لے کر کے ڈسکس نہیں کرنا ہے بلکہ ایسی بات کو لے کر ڈسکس کرنا ہے جس سے مدو جو ہے بھڑک نہ جائے اور دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ یہ اصول صرف نصارہ کے لیے نہیں ہے یہ اصول عام ہے کسی سے بھی آپ بات بات کرنا ہے کسی کے سامنے بھی دعوت پیش کرنا ہے تو آپ کو یہ اصول اختیار کرنا ہے اور اس میں دیکھیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی امیج یہ بن گئی ہو کہ آپ سے سے اختلافات ہیں تو آپ کو اپنی امیج درست کرنا پڑے گا تب دعوت پہ کام ہوگا مثلا موجودہ زمانے میں دیکھیے جو سیکولر طبقہ ہے یا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ اسلام فریڈم کا خلاف ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے کیونکہ مسلمانوں نے جگہ جگہ یہ ہنگامہ کیا ہے اس بات کو لے کر کہ کوئی فلم بن گئی اسلام کے خلاف اس میں کچھ تھا یا کسی کتاب لکھ گی لکھ دی جس میں اسلام کے خلاف کچھ تھا کسی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا اس طرح کے لوگ اس طرح کو لے کر کے مسلمان نے بہت ہنگامے کیے اس میں کہتے لوگ قتل کیے ہوئے مارے گئے تو اس سے امیج بن گئی ہے اسلام کی کہ اسلام فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جو جب آپ بات کریں اس وقت اس کو لحاظ رکھیں بلکہ آپ پیشگی طور پر پلاننگ کریں اپنی آپ کی پلاننگ میں بات شامل ہو کہ آپ اس امیج کو بدلیں گے یعنی مدو اور آپ کے درمیان اگر ایسی باتیں ہو گئی ہیں جو غلط ہوئی پیدا کرتی ہیں اس کی وجہ سے کرم ثواب سواب بنتا نہیں تو اس امیج کو بدلیے اس امج کو ٹھیک کیجیے تاکہ دعوت کا عمل اسموتھ طریقے پر چل سکے تو سچ پوچھے تو یہ ایک مکمل پلاننگ کی بات ہے مکمل پلاننگ یعنی جس وقت آپ مدو سے بات کریں اس وقت کی بات نہیں ہے اس سے پہلے دعوتی کلام سے پہلے آپ کو اپنی امیج بدلنا ہے آپ کو اس کے لیے لوگ تیار کرنا ہے کہ آپ کامن گراؤنڈ کو لے کر بات کریں نہ کہ اختلافی بات کو لے کر بات کریں اور آپ کو پوری طریقے سے ڈبیٹ کے طریقے سے ڈبیٹ کلچر سے دور رہنا ہے کیونکہ ڈبیٹ کلچر اس کے خلاف ہوتا ہے ڈبیٹ کلچر کے بجائے دعوت کلچر پر آپ کو عمل کرنا ہے دعوت کلچر خرخائی پر یعنی مدو فرینڈلی بہیویئر پر چلایا جاتا ہے جبکہ ڈبیٹ کلچر جو ہے وہ تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے اس کا کہ ہمارا مذہب سپیریئر ہے تمہارا مذہب انفیریئر ہے تو یہ دعوت کا ایک بہت اہم اصول اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر امیج بگڑ گئی ہو مدو کی نظر میں تو سب سے پہلے آپ کو امیج کی اصلاح کرنی پڑے گی یعنی کام کا جو آغاز ہے وہ امیج کی اصلاح سے ہوگا کیونکہ جب تک امیج اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی مدو پازیٹو جن کے ساتھ آپ کو بات سنے گا نہیں مدو آپ کے بعد کو ہمدردی کے ساتھ سنے گا نہیں تو دیکھیے پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پہلے کیا بات کہی جائے بعد کیا بات کہی جائے اگر کنٹروشن پوائنٹ آ جائے تب کا طریقہ اختیار کیا جائے یہ سب آپ کو پہلے سے طے کرنا پڑے گا اور جو پہلے سے آپ جو طے کریں گے اس میں سب سے زیادہ اس کا رکھا رکھنا ہوگا کہ رزلٹ اس میں اچھا نکلے گا آپ کی دعوت کو رزلٹ اور ہونا چاہیے ایسی دعوت جو پازیٹو رزلٹ نہ نکالے وہ دعوت ہی نہیں ہے اس سے آپ کو بچنا ہے تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس میں ایک بہت اہم بات یہ ملتی ہے کہ جس طرح بزنس مین کا طریقہ کسٹمر فرینڈلی ہوتا ہے اسی طرح دائی کا طریقہ مدو فرینڈلی ہونا چاہیے مدو فرینڈلی مدو فرینڈلی طریقہ جب رہے گا اسی وقت آپ کی دعوت مشہور بنے گی پھر آپ دائی کو ڈبیٹ دائی کو نیچا دکھانے کے بجائے اس کو ایک خوش کریں گے کہ وہ آپ کے بات کو سمجھے ریئیکٹ نہ کرے کیونکہ اگر مدو کے اندر ریئیکشن آ جائے اور آپ بھی اس کی ریئیکشن پر ریئیکٹ کریں تو داد کام تو ٹھپ ہو جائے گا پھر تو پھر تو ایک چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا تو اسلام کا جو مشن ہے وہ ہے پیسفل دعوی وک پیسفل دعوا ورک یہ مشن ہے ہر اسلام کا اور پیسفل دعوا ورک چلتا ہے ہمیشہ پازیٹو انداز میں پھر ایک سانی کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کے درمیان اگر کوئی پردہ حال ہو جائے تو دعوت کا کام کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتا تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ درست یہ بات ہے کہ دعوت کو حکمت کے ساتھ کرو دعوت کو صرف اناؤنسمنٹ بند رہا ہو صرف ایک طرفہ طور پر بول دینا یہ دعوت نہیں ہے دعوت طرفین کے درمیان بہت ہی فروٹفل ڈسکشن کا نام ہے فروٹفل ڈسکشن کا نام ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کے درمیان یہ ذہن پیدا ہو وہ جانے کے دعوت اس وقت صحیح دعوت ہے جبکہ وہ فروٹفل پیٹرن پر کی گئی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ